بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر پر امیر مقرر کرتے تو اسے خاص اپنے نفس کے بارے میں اللہ سے ڈرنے اور جو مسلمان ان کے ساتھ ہوتے ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی وسیعت کرتے تھے اس کے بعد آپ فرماتے اللہ کے نام سے اور اس کے راستے میں جہاد کرو ان لوگوں سے جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں مال غنیمت میں خیانت نہ کرو عہد نہ توڑو مسلح نہ کرو بچوں کو قتل نہ کرو اور جب تم اپنے مشرق دشمنوں کے سامنے جاؤ تو ان کو تین میں سے کسی ایک بات کی دعوت دو ان میں سے جسے وہ مان لیں قبول کر لو اور ان کے ساتھ لڑائی سے باز رہو ان کو اسلام لانے اور اپنے وطن سے مہاجرین کے وطن کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دو اور ان کو بتا دو کہ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو ان کے لیے وہی حقوق ہیں جو مہاجرین کے لیے ہیں اور ان کے اوپر وہی ذمہ داریاں ہیں جو مہاجرین پر ہیں اور اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کریں تو ان کو بتا دو کہ وہ بدوی مسلمانوں کی طرح ہوں گے ان کے اوپر وہی احکام جاری ہوں گے جو بدوی مسلمانوں پر جاری ہوتے ہیں مال غنیمت اور فے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں پھر اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کریں تو ان پر فتح یاب ہونے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرو اور ان سے جہاد شروع کر دو جب تم کسی قلعے کا محاصرہ کرو اور وہ چاہیں کہ تم ان کو اللہ اور اس کے نبی کی پناہ میں دو تو تم ان کو اللہ اور اس کے نبی کی پناہ نہ دو بلکہ تم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی پناہ دو اس کے خلاف نہ کرنا اس لیے کہ اگر تم اپنا اور اپنے ساتھیوں کا عہد توڑتے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑو اور جب تم کسی قلعے والے کا محاصرہ کرو اور وہ چاہیں کہ تم ان کو اللہ کے فیصلے پر اتارو تو ان کو اللہ کے فیصلے پر مت اتارو بلکہ اپنے فیصلے پر اتارو اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ ان کے سلسلے میں اللہ کے فیصلے پر پہنچ سکو گے یا نہیں آپ نے اسی طرح کچھ اور بھی فرمایا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو سترہ یہ حدیث صحیح ہے